السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میرے خیال یہاں پہ کچھ مسئلہ تھا کمنٹس نظر نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے میرے خیال میں سبق کی نہیں ہو سکا تھا آخر میں کچھ ترتیب بن گئی تھی تو یہ جو کریم ہم نے کل پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب فرض علیکم الصیام اس کا شان نزول بھی بتایا گیا تھا اور اس کا فضل منظر بھی بتایا گیا تھا جس طرح کہ کل بتایا گیا کہ اس کا شاہ نظریہ کی حضرت سلما بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں یعنی اسلام کے شروع میں رمضان کا یعنی روزے کا فرضیت یہ تدریجن ہوا ہے جس طرح کے شراب کا حرمت جن و تدریجن ہوا ہے اسی طرح رمضان کا بھی فرضیت جو ہے نا یہ درجن ہوا ہے سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ شروع شروع میں تو صرف دس محرم کا یہ یعنی میں عاشورہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوا کرتا ہے اس کا روزہ فرض کیا گیا تھا بعد میں تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو یعنی آئی ایم بیز جس کو کہا جاتا ہے ان کا روزہ فرض کیا گیا اور اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے یعنی تخیر کے ساتھ یعنی اگر روزہ رکھنا چاہے تب بھی صحیح ہے اور اگر کسی رہنا چاہے تب بھی صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اگلے مرحلے پر جو ہے نا تفصیل بالکل ختم ہو گیا کہ ہر حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا پڑے گا رکھنا ہوگا لیکن پھر بھی گنجائش ہے جو بوڑھے حضرات ہوتے یا خواتین ہوتی ہے ان کے لیے وہ ایسی بیمار ہو جن کا تندرست ہونا صحیح ہونا یا پھر دوبارہ صحت مند ہونا ان کا امکان احتمال نہ ہو تو پھر وہ بھی دے سکتے ہیں یہ کل ہم نے پڑھا تھا اس کا شن نزول اور روزے کی رمضان کے فرضیت کا تدریجی تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو ہم نے آئی کریم پڑھی تھی یہ جو کرمتی ہے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائک والکتاب تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اجمال ہے اور اس کی تفصیل جو ہے نا اس صورت کے آخر تک آتی جائے گی تو یہاں سے جو ہے نا اس میں سے تیسری جو بات تھی تیسری جو نکی تھی یعنی ارواح بر میں سے تیسرا جو حکم تھا اس کا بیان ہو گیا جو کہ روزہ ہے رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا بیان جو ہے نا اسی رخو کے اثر تک ہوگا تو اب اس کو پڑھ لیتے آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو خوشیبہ فریزا فرض کیا گیا علیکم تم پر سیام روزہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتبہ الذین من قبلکم جس طرح کے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر تم سے تم سے پہلو تم سے پہلے لوگوں پر من الامم یعنی پہلے لوگوں پر پہلے امتوں پر لعلکم تتقون لعلکم تتقون اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے متقی بن جاؤ گے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے المعاسی یعنی گناہوں سے پرہیز کرو گے فَإِنَّهُ یہ جو رو یہ روزہ کیونکہ روزہ بے شک یہ روزہ یکسر الشہوتا شہوت کو توڑ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اللہ تی یہ جو کہ گناہوں کی جڑ ہے یعنی یہ جو شہوت گناہوں کی جڑ ہے یعنی اسی کی وجہ سے پھر آگے جو نا بہت سارے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں تو روزے کی وجہ سے شہوت بھی ختم ہوتی ہے تو جب شہوت نہ ہو تو گناہ بھی نہیں ہوں گے تو بندہ خود بخود پرزگار بن جائے گا ہو جائے گا ایامن ایامن مانا کچھ روز ایامن مانا کچھ روز یعنی یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ کچھ دنوں کے لیے نصب بسیام اور بسوم مقدر تیرا یہ منصوب ہے یہ جو ایام ہے ترکیبی حالت سے بتا رہا ہے منصوب کیا گیا ہے سیام کی وجہ سے او بسوم مقدر جیس کا فعل مقدر ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے معدودات معدودات قلائل مؤقتات باد یعنی چند دن معدودات قلائل یعنی یعنی یعنی کم کم قلیل توڑا مؤقتات یعنی رمضان کے گنتی کے چند روز معلوم وہی رمضان کما سایتی اور رمضان کا مہینہ ہے جس طرح کے آگے آ جائے گا وقللہ تسیرا للمکلفین پھر اس کو قلیل سے تعبیر کیا اس کو قلیل سے تعبیر کیا کیوں اس وجہ سے تاکہ جو مکلفین ہیں روزہ رکھنے والے ان کے لیے یہ آسان ہو کہ یہ چند روز ہے یعنی پورے سال میں صرف ایک ہی مہینہ ہے تو اگر چاہیے تو بہت بڑا دشوار خصوصا گرمیوں کے دنوں میں لیکن اگر اللہ کے اس حکم کے سامنے اگر کوئی اپنے آپ کو جھکا یعنی اس حکم کو مان لے تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتا ابتدا میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور ہمت ہونے کے کے بعد بعد کرنے جو ہے ہے نا پھر بہت ہی آسانی رہتی سمن امین کم کان کار کم تم میں ہی شہود ہی تم میں سے جو بھی تم میں سے سمن کان امین کم تم میں سے ہی شہود ہی اس کے دیکھنے کے اوقات مریضن علا سفرین کہ تم میں یعنی چاند رمضان کے مہینے کا چاند تم میں سے اگر دیکھ لے اور اس حالت میں کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو فائدت من ایام اخر یعنی اس وقت یعنی رمضان کے مہینے کے وقت اگر کوئی بیمار ہو اور کوئی سفر پر ہو تو کس کو بیمار کہا جائے گا اور کس کو سفر کہا جائے گا ان کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی فمن کارا مینکم تم میں سے جو حین شہود ہی اس کے دیکھنے کے وقت مریض مریض ہو بیمار ہو اولا سفرین یا سفر کی حالت میں ای مسافرن ای مسافرن یعنی مسافر ہو سفر کی حالت میں ہو سفر الخسری سفر القصری یعنی قصر کا سفر ہو جس میں یعنی ایسا سفر ہو جس میں نماز قصر پڑی جاتی ہو چار رکعت کی بجائے چار رکعت والی جو نماز ہے وہ دو رکعت پڑی جاتی ہو یعنی ایسی ایسا سفر ہو اور روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس صورت میں روزہ اگر نہ رکھے نیت اگر نہ کی ہو تو اس کی گنجائش ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی وہ اجہد سومو فی الحال فافطر واجهده الصوم فی الحالین فافطرہ مطلب یہ ہے کہ یعنی ان دونوں صورتوں میں ان دو سفر کی صورت میں یا مرض کی صورت میں بیماری کی صورت میں اس کے مشکل مشکل معلوم ہو رہا ہو مشکل معلوم ہو رہا ہو وافطہ افطار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے فعدتن فعلیہ عادت ما افطر فعدتن یعنی جس قدر روزے افطار کیے ہے افطرا جتنی مقدار یعنی ایک ہو دو ہو تین ہو تین دن تک پانچ دن تک یا دس مطلب جتنے بھی دن ہو روزے افطار کیے گئے ہو تو ان کا بعد میں پھر تازہ کرنا پڑے گا قضا کرنا پڑے گا عدد ما افطرا تو ان پر وہ عدد ہوگا وہ مقدار ہوگا جو انہوں نے افطار کیا وہ جو بھی ہو پانچ ہو دس ہو تین ہو ہو دو بھی من ایام اخر دوسرے دوسرے دنوں میں دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کا پورا مہینہ جب گزر جائے تو رمضان کے مہینے گزرنے کے بعد بچے نو مہینوں میں جب بھی چاہے جس وقت بھی چاہے اگر اکٹھا ہی جو ہے نا وہ قضا کرنا چاہتے ہو تو صحیح ہے اور اگر درمیان میں فیصلہ ہو تو بھی صحیح ہے مطلب جس طرح اس کو سہولت ہو پورے گیارہ مہینوں میں جو ہے نا کسی بھی وقت وہ قضائی کر سکتے ہیں اور آج کل جو سردیوں کی دنوں ہوا کرتے ہیں یہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں ان میں اگر بندہ قضائی روزے رکھ لے تو آسانی رہتی ہے بنسبتی گرمیوں کے دنوں میں کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور رات چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور سردیوں کے دنوں میں راتیں بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹے ہوا کرتے ہیں من آیا میں دوسرے دنوں میں یسو مہا بد لہو یعنی وہ اس کے بدلہ روزہ رکھے جتنے دن رمضان کے مہینے ہی میں انہوں نے روزہ افطار کیا ہو تو اتنا بعد میں روزہ رکھیں گے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ اور جو لوگ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ لِكِبْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَعُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہو یعنی روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہو وَعَلَى الَّذِينَ یوتی کون ہو لا یوتی کون ہو جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے اور یا کسی بیماری کی وجہ سے لا جابر ہو ایسی بیماری ہو جس کی اچھی ہونے کی توقع نہ ہو امید نہ ہو احتمال نہ ہو امکان نہ ہو یعنی بالکل آخر عمر ہو اسی سال ستر سال یا اس سے پہلے بھی اگر ہو مثلا پچاس سال کی عمر میں اگر کوئی اتنا ضعیف ہو کمزور ہو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا کیا ہوگا فدیتن فدیتن فدیہ ہوگا فدیتن یعنی ان کی ذمہ روزے کی بجائے پھر فدیہ لازم ہوگا فدیتن ان کی ذمہ فدیہ ہوگا ہیا یہ فدیہ تعام مسکین اور ایک غریب کا ایک فقیر کا ایک مسکین آدمی کا کھانا ہے قدر ما یاکلو فی یمن وہ مد من غالب لکل یمن کہہ رہے تو ہوگا لیکن وہ مقدار اس کی کیا ہوگی اس کی مقدار کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کہ قدر ما یاکلو یمن اس کا اندازہ مقدار جو ہے نا جو ایک دن میں کا عام طور پر عام رٹون کے مطابق جو ہے نا ایک دن میں جتنا کھانا کھایا جاتا ہے ایک وقت یعنی دوپہر کو اور شام کو دوپہر اور شام کو دو وقت کا عام طور پر دو ہی وقت صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ تو الگ ہے یعنی دوپہر کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے اور عشاء کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے تو ایک دن میں عام طور پر روٹین کے مطابق عام طور پر ایک آدمی جتنا کھانا کھاتا ہے وہ اسی کا فیڈیا شمار ہوگا آگے اس کی تفصیل بتا رہا ہے مقدار بتا رہا ہے وہ محمد المن غالب کو دل بلد اور او یعنی یہ فیڈیا اور او یعنی یہ فیڈیا مد ایک مد مد المانا یعنی ایک مد غلہ تجویز کی گئی ہے شہر کے غذا یعنی عام طور پر جس گاؤں میں جس علاقے میں یا جس معاشرے میں بندر جس علاقے میں رہ رہا ہو اسی علاقے کے مطابق ایک دن میں جتنا کھانا کہا جاتا ہے تو اس کو جب دیں گے غریب کو مسکین کو فقیر کو تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا لکل یومن ہر ایک دن کے لیے یعنی رمضان کے اگر پانچ روزے نہ رکھ سکا ہو یا جتنا بھی نہ رکھ سکا ہو اگر پورا رمضان ہی نہ رکھا ہو تو ہر روزے کے ہر روزے کے بدلے جو اس کو دینا ہوگا اور اسی اسی شہر علاقے کے مطابق ہے کہ جتنا عام طور پر دوپہر اور شام کو کھانا کھایا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے اور اضافہ اور ایک قرآت میں جو ہے نا یہ اضافت کے ساتھ ہے یعنی فدیہ اضافت کے ساتھ ہے آیا ہے یہاں پہ تو فدیتن ہے اور دوسری اضافت فکرات بھی اضافت فدیہ فدیہ کی اضافت ہے یعنی اس کی اضافت کی گئی ہے وہی البیان وہ بیان وکیلا اور بعض حضرات اور کہا گیا ہے لا غیر مقدرۃ كانوا مخیرینا في صدر الاسلام بين الصوم والفدیہ اور بعض نے کہا ہے کہ وکیلا لا غیر مقدرہ کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ وعلى الذين يطيقون اس سے پہلے يطيقون پہلے سے جو لا مقدر نکالا ہے وعلى الذين لا يطيقون ایت کریمہ تو اس طرح ہے وعلى الذين يطيقونه اور مقدر ہمیں لا نکالا ہے بعض نے کہا کہ جو ہے یہ غیر مقدر ہے یعنی اس کو مقدر نہ کیا جائے نہ مانا جائے کیوں اس وجہ سے وقان اختیار تھا وہ مختار تھے اسلام کی شروع میں اسلام میں بین نسو میں روزے اور فدیہ میں یعنی روزہ اور فدیہ میں سے جس طرح عمل کرتے تو صحیح تھا روزہ رکھتے تو بھی صحیح تھا اور اگر روزے کی بجائے فدیہ دیتے تو بھی صحیح تھا کوئی ممانعت نہیں تھی نسخ سوم بقول ہی پھر سوم کے تعین کے ساتھ منسوخ ہوا نسخ کیا گیا بقول ہی فمن امین منکم الشہر فلے اگلی کریمہ جو ہم ابھی پڑھیں گے اگلی صفحے پر فمن شہید منکم الشہر مشاہرہ کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ دیکھ لے پھلے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تو اس عید کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جو تخیر تھا دو چیزوں کے درمیان نمبر ایک روزہ نمبر دو فدیہ تو تخیر منسوخ ہو گیا نسخ کیا گیا وہ ختم ہو گیا عباس عباس رضی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ عنہ الى الحامل والمرجع اذا افترتا خوفا على الولد فانها باقيه بلا في عقهما ابن فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت یعنی او عورت جو بچہ جن ہے بچہ ہو یا بچی ہو تو حاملہ عورت کے لیے یعنی نفاس نفاسا عورت کے لیے اور دودھ پلانے والے بچی کو بچے کو دودھ پلا رہی ہو اضافہ جب وہ افطار کر لے یعنی روزہ چھوڑ دے خوف بچے پر خوف کی وجہ سے خطرے کی وجہ اندیشے کی وجہ سے کہ اگر یہ والدہ جو ہے نا روزہ نہیں توڑے گی تو بچے کے پر خطرہ ہے کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے تو یہ باقی ہے ان دونوں کے حق میں یعنی اگر کوئی حاملہ عورت ہو یا کوئی دودھ پلانے والی عورت ہو یا حیضہ عورت ہو تو ان صورتوں میں روزہ افطار کر سکتی ہے لیکن ان صورتوں میں افطار اگر کر سکتی ہے بعد میں ادا کرنا پڑے گا قضا کرنا پڑے گا نمازوں کی قضا تو نہیں ہوگی اس صورتوں میں یعنی نفاس کی صورت میں یا حیض کی صورت میں لیکن روزے کی افطار کرنا بھی ان کے لیے جائز ہے لیکن بعد میں یعنی رمضان کے مہینے کے بعد ان کو پھر اه، جتنے روزے قضا ہوئے ہو یا چھوڑی ہو نفاق کی وجہ سے یا حیث کی وجہ سے تو ان کا عادہ کرنا پڑے گا فمن تطوع خيرا بالزيادة القدر المذكور في الفدية جو تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ روزے کا ہے تو اس کی تفصیلات لکھی ہے کہ اس کی جو تفصیل ہے یہ جو روزے کی فضے کی مقدار کی جو تفصیل ہے تقریباً ایک کلو سے اوپر کچھ بنتا ہے ایک کلو سے کچھ اوپر بنتا ہے یعنی نصف نصف سا سا گندم یا اس کی قیمت جتنی بنتی ہے نصف سا گندم یا اس کی قیمت تو نصف سا ایک کلو کچھ اوپر ایک کلو کچھ اوپر گرام بنتی ہے ایک کلو پانچ سو پچہتر گرام ایک کلو پانچ سو پچہتر گرام ایک سو چالیس ملی گرام کے مسائل ہوا کرتا ہے تو فدیے میں دینا پڑے گا یعنی گندم نسا گندم غالباً مفتی رشید احمد صاحب کا قول ہے کہ نسا کی بجائے میرا خیال وہ سوا قول انہوں نے کیا یا ڈیڑھ کا تیار نہیں پڑ رہا ہے سلفتہ میں ایک مرتبہ نظر سے گزرا تھا خیر تو عام طور پر مشہور جو ہے وہ نصہ ہے نسا ہی ہے گندم اور اس کی موجودہ جو قیمت ہے یا مقدار ہے تقریباً ایک کلو پانچ سو پچہتر گرام بنتا ہے تو ایک روزے کا فی جو ہے نا ایک کلو پچہتر پانچ سو پچہتر گرام ہوگا اتنا کھانا یا اتنا گندم یا جتنی قیمت بنتی ہے حساب لگا کر جو ہے نا وہ کسی مستحق کو غریب مسکین فقیر کو دیا جائے تو اس روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا فمن تطوع خیرا جو شخص خوشی سے خیرات کرے بزیادت علی القدر المذکور فی الفدیہ یعنی فدیہ کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے اس سے زیادہ خرچ کر لے مطلب جس طرح کہا کہ نصف کا ہے تو نصف کا سے وہ زیادہ خرچ کر لے تو کہہ رہا ہے فہوا ایتتو یعنی یہ جو زیادتی ہے یہ جو زیادتی ہے یہ کیا ہے خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہوگا خیر اللہ تو یہ نفلی خیرات یہ زیادتی جو ہے نا اس کے لیے بہتر ہے مبتدا و خبر خیر ہوں یہ مبتدا ہے اور اس کا خبر جو ہے ہے نا یہ خیر اور تمہارا روزہ رکھنا اور تمہارا روزہ رکھنا مبتدا کہ یہ مبتدا ہے یعنی یہ مبتدا ہے خبر ہو خیر یعنی اس کی خبر آگے آ رہی ہے خیر القم زیادہ بہتر ہے خیر القم تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے من من افطار اور فدیا کے نسبت سے یعنی اگر تم اگر تم کو تو اختیار دیا گیا ہے دو چیزوں میں لیکن اگر تم افطار نہ کرو روزہ نہ توڑو اور فدیا نہ دو بلکہ ہمت کر کے روزہ رکھو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے جو ہے نا یہ کیا ہوگا بہتر ہے بہترین ہے افضل ہے اچھا ہے ان ان تعلمون تعلمون خیر اگر تم جانتے ہو اگر تم واقفیت رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو کہ یہ تم خیر کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے فالو تل کلیام تو اس کی تعمیل کرو تو اس کی تعمیل کرو تو یہاں پہ جو بیمار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بیمار کے لیے روزہ کی حالت میں اگر بیمار ہو جائے کوئی تو اس کے لیے رخت ہے اسی طرح سفر میں اگر کوئی ہو تو ان کے اپنے حدود خود ہے ہر سفر میں جو ہے نا روزہ کی رخصت نہیں ہے روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح ہر بیماری میں چھوٹی موٹی بیماری میں جو ہے نا روزہ افطار کرنے کی رخصت اجازت نہیں ہے کون سی بیماری جس کی وجہ سے روزہ افطار کیا جا سکتا اسی طرح کون سا سفر جیسے روزہ افطار کیا جا سکتا تو اس کے حدود مقرر ہے یعنی میں اس کی مکمل جو ہے نا تفصیلات ہے تو یہاں پہ جو بیماری کا تذکرہ ہے اس سے مراد جو ہے نا ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ بے حق بے حد تکلیف دہ ہو یعنی مشکل ہو رہا ہو اور جو معالج ہے ڈاکٹر ہے حکیم ہے طبیب ہے بشرطی کو اس میں ماہر ہو اس کو پتہ ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو مزید اس کی جو تکلیف ہے یا اس کو جو تکلیف یہ جس کی جو بیماری ہے اس کا جو مرض ہے وہ مزید بڑھ جائے گا یا کسی عزب کے چلے جانے کا خرچ ہو تو ڈاکٹر حکیم طبیب اگر اس کو کہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو پھر صحیح ہے لیکن اگر سر پہ درد ہو یا بخار ہو یا نزلہ ہو یا زکام ہو تو ان چھوٹی موٹی بیماریوں سے جو ہے نا اگرچی بھی بیماریاں ہیں لیکن ان چھوٹی موٹی بیماریوں سے جو ہے نا افطار کی اجازت نہیں ہے اسی طرح جو سفر ہے سفر جو شرعی سفر ہے جو تقریباً اڑتالیس میل کا ہوا کرتا ہے شرعی شرعی جو سفر ہے یعنی اتنا سفر اگر ہو تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے اور وہ بھی جو ہے نا اگر یہ صبح کے وقت مطلب کر رہے ہو صبح تاریخ کے وقت یہ سفر پر ہو تو اس وقت اس کا اعتبار ہوگا اور اگر سفر کم ہو اڑتالیس میل سے کم ہو تو پھر اس میں ایجاد نہیں ہوگی اس میں نہیں ہوگی اور آج کل کے حساب سے میرا خیال میں یہ غالباً اٹھتر اٹھتر یا ستر کلو میٹر بنتے اٹھتر یا ستر کلو میٹر بنتے ہیں یہاں اگر کی بات سمجھ میں نہ ہو تو پوچھ سکتی ہو چلا کل پڑ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ